حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی جانور کو باندھ کر قتل کیا جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھاسی